جریر بن بن حازم سعید اور ابن عون سب نے نافع سے روایت کی لئیس کی نافع سے ان کی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی طرح صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھپن